حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من تجمعوا بين ما قد سلف الله كان غفورا رحيما تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پروردہ تمہاری ان بیویوں کی لڑکیاں جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہو اگر تم نے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں اور تمہارے اپنے بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو جمع کرنا اللہ یہ کہ جو عہد جاہلیت میں گزر چکا بے شک اللہ مغفرت کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نصبی رضائی اور سسرالی محرمات کو بیان کیا ہے سب سے پہلے نصبی محرمات کو ذکر کیا جو یہ ہیں مائیں بیٹیاں بہنیں پھوپھیاں خالائیں بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ کو نکاح کے ذریعے جمع کرنا حلال نہیں ہے اس کے بعد رضائی محرمات کا ذکر ہے جو یہ ہیں رضائی مائیں رضائی نانیاں رضائی بہنیں رضائی خالائیں رضائی باپ کی بیٹیاں رضائی باپ کی بہنیں اور رضائی باپ کی مائیں قرآن کریم میں اگرچہ سراحتاً رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر آیا ہے لیکن آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نصب کے ذریعے محرمات کی تمام ہی صورتیں رضاعت کے ذریعے بھی ثابت ہیں اور اس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ رضاعت کے ذریعے وہ تمام حرمتیں ثابت ہوتی ہیں جو نصب کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں متفق علیہ مدت رضاعت اور مقدار رضاعت پر سیر حاصل بحث سورہ بقرہ آیت دو سو تینتیس کی تفسیر کے ضمن میں آ چکی ہے اسے دوبارہ سماعت کر لینا مناسب ہوگا اس کے بعد سسرالی محرمات کا ذکر آیا ہے جو اس طرح ہیں بیویوں کی مائیں بیویوں کے ساتھ صرف عقد کرنے سے ہی ان کی مائیں حرام ہو جاتی ہیں اور بیویوں کے پہلے شوہر کی لڑکیاں جن بیویوں کے ساتھ ان کے شوہر ہم بستری کر چکے ہوں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جمع سے پہلے ہی طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کے پہلے شوہر کی بیٹی سے شادی کرنا جائز ہے بیٹوں کی بیویاں یعنی رضائی بیٹوں کی بیویوں کا بھی یہی حکم ہے اور دو بہنوں کو بذریعے نکاح اکٹھا کرنا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے زمانۂ جاہلیت میں دو بہنوں کو بذریعہ نکاح اپنے پاس جمع کیا تھا اور اب اس سے بعض آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اللہ بڑا معاف کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے